حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنے میں دوران سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت پاتا ہوں تو کیا روزہ رکھنے میں مجھ پر کوئی گناہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھنا اللہ عز و جل کی طرف سے رخصت ہے جو رخصت پر عمل کرے تو اچھی بات ہے اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ